ایک کتاب آئی ہے عرفان عرفان عرفان اوند پہ میرے ہاتھ کی یہ پتا دی پیر بہو دے سلسلے دا ایک درویش فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی کلاچی علاقہ جان دیو ڈیرا اسماعیل خان دے نال کلاچی اتوں دے سن اتوں دے یہ پہلو سکول پڑھتے سن اللہ تعالیٰ کرم ہے اتوں نسے چڈی ارش ہے جی میں لکھیا کتابوں تو پیر کے دربار سے آ بیٹھے سن انٹھ سٹھ اندر دن کا وسال ہے سن انٹھ وسال ہوا ہاں۔ یہ وہی حوالہ پیوخانہ دو سو پچانوے سفے تے پے جلد پہلی عرفان یہ چھپی ہوئی کتاب اتوں اتوں دی افسوس کے زمانے سے روحانی علوم اور باطنی فنون مٹ گئے ہیں اور باطنی امراض کے طبیب الارواح اور معالج جو قلوب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اسلام کتب اور مسلمانان در قبور والا نقشہ نظر آتا ہے اسلام کتاباں مسلمان قبر ہیں چکے یہ نقشہ سامنے ہوں مذہبی تعلیم اور روحانی تلقین کے دروازے بند ہو گئے ہیں وہ سر پہ آخ سن اناٹھ چیندا وسال ہے آج کل کے مدرسے اور کالج ہیں انسانی فطرت اور مذہبی ضمیر کے لیے گویا قصاب خانے اور بچڑ خانے ہیں یہاں لاکھوں انسانی قلوب کے معصوم ریوڑ کفر اور الہاد کی کالی دیوی کی بھیٹ چڑھائے جاتے ہیں اور بے شمار پاک ارواہ تحریت اور بے دینی کی دیوی پر بیوی کی دہلیز پر ذبح ہوتے رہتے ہیں کما کال اللہ تعالی ولا تخت الولاد کم خشیت املاک نہ نرز کم و یا کم ان قتل ہم کان خطان کبیرا اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو